بیان کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے الحکیم تخلیق کا پہلا نمونہ وہی ذات ہے جس نے نکالا کافروں کو اور جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں بنو نذیر والے قبیلہ من دیا ان کے گھروں سے اول حشر تمہارے اجتماع کے ابتدا میں دام اول حشر تمہارے کٹھے ہونے کی ابتدا میں دامن تم اللہ ہوگی تو ان کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ گھروں سے نکلیں گے اور ان کا گمان یہ تھا کہ روکنے والے ہوں گے روک رکھنے والے ہوں گے ان کو ان کے قلعے اللہ کی پکڑ سے دیکھا ہوتا ہوں اللہ ہو بس پہنچ گیا ان کو اللہ وہاں سے کہ لم یہ سے بھی جس کا گمان نہیں تھا ان کو وہاں سے پہنچا اللہ تھی میں حاصل رہا تھا ان روبا اللہ کس طرح پہنچا اور مار دیا اللہ نے اتیان اللہ کی تشریح کر رہا میں مل رہا مار دیا ان کے دلوں میں رو خراب کر رہے تھے مسلمان کیا وہ خود بھی اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے وہ دل مومین اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی فاتح یا بسا اللہ کی قوت کا اندازہ تو لگاؤ عبرت حاصل کرو سمجھ والو اللہ ان کا تب علیہ جنا اگر یہ نہ ہوتا کہ لکھ دیتا اللہ ان پر جلا رت نہیں تو ویسے بھی ان کو دنیا میں عذاب تو دینا ہی تھی مل سے اللہ حرت عزاب اللہ جہاں نے کبھی شاخ اللہ یہ سزا اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے دشمنی کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی اور جو اللہ کے رسول یا اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے ام اللہ شدید اللہ اس کو اللہ ضرور ضرور ضرور کرتا ہے کیوں ام اللہ شدید اللہ خان ماں کتا ماں کتا تم ملی مت ایک محمد بن اسحاق وہ کہتا ہے کہ یہاں جو ہے نا مقدر سوال کا جواب ہے مگر یہاں سوال سوال وہ جواب کوئی نہیں ویسے وہ بناتا ہے کہ مسلمانوں کو اگلے تان دیا انہوں نے کہ یہ فسادی ہیں لوگوں کے گھروں کو ڈھاتے ہیں درخت کاٹ دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں اس کا جواب مگر وہ محمد ابن صاف چونکہ خود بھی بیچارہ ناقابل اعتبار ہے نالائق قسم کرا رہی یہ وہی ہے جس کو ابن امام مالک نے کہا تھا مجھے اگر بیت اللہ کے دروازے میں کھڑا کر کے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یہ دجال ہے یوس ہاں مغازی میں ہے نا نہیں حدیث کے اندر اور یہی ہے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح کرنے والا وہ تھا یہ نکاح خان تھا دیکھو بہرحال اس کو جملہ موترزہ بنا ہے یہاں موترزہ یہ ہے کہ ماں کتا تم نے نہیں موت یہ بھی سمجھ لو کہ تم نے جو کچھ کاٹتے ہیں نا کھجورے یا چھوڑ دیا ان کو کھڑی ہے اپنے تنوں پر جو تم نے اپنی مرضی سے ملا نہیں کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے فا سکے تاکہ زلیل کر دے اللہ نہ اور جو کچھ دلوایا ہے نا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے من ہم ان سے یہودیوں سے ہما او جب تم اللہ من خیل نہ تو تم نے گھوڑے دوڑانے تھے اوپر ان کے اور نہ اونٹ یہ حقیقت میں کروانے والا ہے سب کچھ اللہ وسنت رسول غلام شاہ اللہ ہی مسلط کرتا اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے اللہ اللہ کو کبھی اب سنو مال فی کا دستور العمل سمجھ لو جو دلوایا ہے اللہ نے رسول کے ذریعے بستی والوں سے بستی والوں سے فل اللہ رسول قربا تو اب کیسے لگ رہے اچھا یقامہ وزن مساکین وزن سبین یقین ہو گئے مسکین ہو گئے مسافر ہو گئے یہ اس لیے لیا تاکہ ایک ہی گھر میں کوئی دولت نہ کٹھی ہو جائے کہ لا یقین دولت اگن کو نہ خزانہ جمع ہو جائے نہیں خود غنیوں کے مالداروں کے درمیان تم میں سے ہما آتا کم رسول خزو جو حکم تمہیں دے اللہ کا رسول فخور ہو اس کو خوب پکڑا کرو ازو اللہ بن نواز نہا کم مان ہو اور جس سے منع کر دے تک ہو اس سے رک جایا کرو یہ دولت دولت دولتن خزانہ کٹا ہو جانا ہاں خزانہ نہ بن جائے بھرے ہوئے لوگ برتن میں بار بار جمع کرتے رہیں بلکہ یہ تقسیم ہوتا رہے ہمان ہا کو مانو سنت ہو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ اب منع کرنے کی تشریح حادیث میں بھی آئی علماء نے بھی کر دی کیا مالم یا اتم یعنی جو حکم شری نہ لے آئے تمہارے پاس اللہ کا رسول اس کو شری حکم نہ سمجھو فن کرو رک جاؤ جو کام نہ کرے فیل ہو و ترک ہو سننا تم کرنا کام کا اور چھوڑ دینا کام کا جس طرح نبی پاک کے کیے ہوئے کام کو کرنا سننا طے اس لیے نہ کیے ہوئے کام کو چھوڑنا سننا چاہے

مگر سمجھتے نہیں جہل لیتے ہیں نا حالانکہ اتنا قیاس آپ نہیں کرتے جتنا غیر مکل کرتے ہیں اتنی آپ تکلیف نہیں کرتے جتنی وہ تکلیف کرتے ہیں آپ ایک امام کی کرتے ہیں جو ہاں؟ سارے اپنے مولویوں کی کرتے ہیں بات یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے خراب یا اچھائی سمجھ کے نہیں کیا اس کو کرنے والا آدمی کون ہے اس کو اگر کرے گا تو ایسا صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس نے میرے پیغمبر پر تہمت لگائی ہے کہ قد الرسالہ تھا اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے یعنی کام وہ ایسا ہو جس کو وہ اچھائی سمجھتا ہے ثواب سمجھتا ہے شریعت سمجھتا ہے اس کی سند اگر اللہ کے رسول تک نہیں پہنچے گی پھر اس پہ وہ اصرار کر رہا ہے تو وہ نبی تک

انہوں نے بالکل بالکل مرتب سمجھا کر یہ گل گل آ گئی ہاں؟ مسلمان ہیں نہ نہ انے مکلے مکلے کا ہے کہ چھڑوا کے غیر کرے نا کھلا ہاتھ کر کھلے گل کرے تو بٹا کر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم خرچ کیا کرو فقر فقیروں پر وہ جو مہاجرین حاجت مند الذین اخرجوا من ديارهم وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے اس حال میں نکالے گئے کہ وہ تلاش کر رہے ہیں اور پروانگی اللہ کی رضا کی یمسر اللہ رسول نصرت کر رہے ہیں اس حال میں نکالے گئے کہ نصرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی یعنی توحید کی علاقے کا مو سادے کو یہ لوگ جو کوئی بات کریں جو کام کریں وہ سچے ہیں تب ادارا ول یہ وہی لوگ ہیں انہیں لوگوں کی صفت ہے ولزینا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تب ادارا اس گھر کو ٹھکانہ بنا دیا اور ایمان کے لیے بھی ان مہاجرین کے آنے سے پہلے وہ یہ اس حال میں ٹھکانہ بنایا انہوں نے کہ وہ پسند کرتے ہیں ان بندوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں ولا جد نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی کسی قسم کی تنگی مما او تو اس مال سے جو مہاجروں کو دیا جائے وہ الٹا خوش ہوتے ہیں وہ یو سر اللہ انف سے بلکہ واؤ بلکہ بلکہ ترجیح دیتے ہیں مہاجروں کو اپنی جانوں پر ولو کا نہ بہم خساسا اگرچہ ہو ان کو خستہ حالی کا شکار کیوں نہ ہو جائے مہیوں کا شہانت سے ہی جو بندائی بچایا گیا دنیا میں اپنے نفس کے بخل سے جس طرح یہ انصاری ہیں کا ہم دونوں جہاں کامیاب ہے ولزین اب گئی باری پیچھے آنے والوں کی جو آئے ان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں لنا اے ربا ہمیں بھی معاف کر ہمارے اگلے مہاجرین انسار جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں ان کو بھی معاف کر اور نہ بنا سی بنا بیچ ہمارے دلوں کے کینا ان لوگوں کے لیے جو مان چکے ہیں اور بنا کر جو خود کینا اپنے دل میں رکھے مہاجرین انصار کے لیے اس کے کافر ہونے کا تو ہی کیا ہے یہ تو الٹا وہ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے ہمارے دلوں میں کوئی کینا نہ رہ جائے پہلے گزشتہ مومنوں کے لیے اللہ نہ صدر منافقوں کے لیے کیا نہیں دیکھا تو انہیں منافقوں کی طرف جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کون سے بھائی ان کے وہ جو کافر اہل کتاب میں سے تم رہو اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی اپنے گھروں سے کوچ کر جائیں گے تمہارے ساتھ اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں نہیں کہنا مانیں گے ہم تمہارے معاملے میں کسی ایک کا کبھی بھی جب تک زندہ رہیں گے ہم کو تم اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی سرنا کم البتہ ضرور ہم امداد کریں گے تمہاری یہ ساری باتیں کہتے ہیں منافع لملہ یشاد اگر نکالے گئے ہم ذمہ داری پلیت نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ اور اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی ہم کہتے ہیں کہ یہ خدیث نہیں امداد کریں گے ان کی ولن اگر فرض کرو مدد کرنے کے لیے تم بھی جائیں ان کی لگ بل ادب ضرور مڑ جائیں گے پیٹ دے کے سم لاگن سرون پھر ان کا بھی ایسا ریٹریشن کیا جائے گا کہ کوئی امداد بھی نہیں نہیں کرو گے لأنتم لا انتم اشد رهبة في صدورهم لا انتم تسلی مومنوں کے لیے اس قسم کا لا یہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ ہوتا ہے جو پچھلی کلام کے لیے بمنزل رد کے ہوتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کیا مطلب حقیقت میں تو یہ نہیں لا حقیقت میں تو یہ نہیں لا نہیں مگر البتہ تم زیادہ ڈر رکھتے ہو ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں ظال کا انا ہو مجھے اس لیے کہ کہوں میں بالکل نہ سمجھ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ کٹھے ہو کے مگر بیچ قرآن ایسی آبادیوں کے جو محسن جو کلا بند ہاں؟ ہاں، یہ لام الفلا کے لکھا گیا ان کے گمان کی تغلیت ہے اصل مقصود ہے ان کا گمان غلط ہے ہاں؟ کون سا کہ وہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں یہ ان کا غلط گمان ہے نہ غلط خیال ہے الٹا اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا اب مانا یہ ہوگا یہ لام لا کا تو اشارہ ہو گیا اب مانا اس کا لا نفی والا نہیں ہوگا بلکہ لام تاکید والا ہوگا کہ البتہ تم جو ہو نا لام شکل رکھ کے یہ اشارہ تو کر دیا کہ ان کا گمان غلط ہے اب پڑھا جاتا ہے ان تم کر کے البتہ تم جو ہو زیادہ سخت ہو ڈر کے لحاظ سے ان کے سینوں میں من اللہ بے نسبت اللہ اللہ کے نسبت تمہارا ڈر ان کے دل میں بہت زیادہ ہے اللہ فی قرآن محسن بیچ ایسی آبادیوں کے جو محسن جو کوٹ بند ہیں اور جو دور یا اپنے کلوں کے پیچھے دیواروں میں رہ کے لڑیں گے سامنے حرام دے کدیا بنتا ملتا ہوم بہ نوم شدید بس ہوم بہ نام کے جنگ ان کی آپس میں بھی بڑی سخت ہے بس ہوم بہنا ہوم شدید جنگ ان کی آپس میں بھی بڑی سخت چل رہی ہے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے گمان کرتے ہو تم یہ تو سارے کٹھے ہیں حالانکہ کلو شکتا ان کے دل آپس میں مختلف ہیں ایک دوسرے کو وہ نہیں چاہتے تمہارے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے ورنہ ان کے کئی توٹے ہیں ضال کب اللہ قوم اللہ یا یہ اس لیے کہ تاکہ وہ قوم ہے جن میں سوچ بوجھ نہیں ہے کا ماسا لگی ماسا ہوم کا ماسا لگی ان کی حالت مثل ان لوگوں کی حالت کے ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں قریب قریب زمانے میں بدل کے موقع پہ ذاکو وبالا امرین جنہوں نے چکھ لیا تھا نتیجہ اپنے گندے عقیدے کا ولہم عذاب نیز ان کی حالت مثل شیطان کے ہے جس نے کہا بندے کو کفر کرو بس جب کہ کفر کیا اس بندے نے تو اس وقت کیا کہنے لگا یار میں تو بری ہوں تم سے کیوں خاف اللہ رب العالمین میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے کیوں دیکھ چکا تھا نا فرشتوں کو اس لیے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین ہے یہ بھی لوگ اسی طرح منافق اپنے بھائی اہل کتاب کو مشورہ دے کے پھر الگ ہو جائیں گے انجام ان دونوں کا کیا ہوگا ہما فنار خالدین کا جزا ظالمین منافقین کے لیے جگہ تقریر تو ایمان والے ڈر اللہ سے چاہیے کہ تنظر سوچے تنظر چاہیے کہ سوچے ہار جی کیا کچھ بھیج جائے اس میں اب کل کام آنے والے کے لیے اللہ بچ کے رہو اللہ سے ماتا ملون نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر بس اللہ نے ان ان کی کو بھلا دیا کہ ان کی جان نہیں ان کو یاد نہیں ان اپنے نفع نقصان کا بھی انتظار نہیں رہا لا نہیں برابر جہنمی اور جنتی جن ہاں۔ کمزور سوچے جی کہ کیا کچھ آگے بھیج رہا ہے جو کل کام آئے گا اچھا بھیج رہا ہے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے اصحاب الجنت الفائزون بہشتی لوگ جو ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اگر اتارتے ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر تو دیکھتا اس کو کرنے والا متصدن اللہ کے خوف سے پھٹ جانے والا من خشیت اللہ کلم سالو یہ مثالیں ہیں بیان کر رہے ہیں ان کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ کچھ فکر و سوچ کریں دعوی توحید درجہ اولا هو اللہ الذي لا الہ الا هو هو اللہ وہی ہے اللہ ایسا وہ اللہ جو لا الہ الا ہو جس کے بغیر کوئی الہ نہیں کیوں دلیل پہلی عالم و شہادہ دوسری دلیل هو دوسرا درجہ وہی اللہ ہے جس کے بغیر کوئی الہ کوئی نہیں پہلا درجہ تو کیا تھا اس کے بغیر معبود کوئی نہیں اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ تخت شاہی پر بھی وہ خود بھی ہے اور کسی کا اختیار نہیں کیوں الملک القدوس وہی مالک ہے وہی ذاتی صفاتی حالت میں پاک ہے السلام میری سلامتی ہے المؤمن امن دینے والا ہے المعین کنٹرول کرنے والا ہے العزیز سب کے چھاپ مارنے والا ہے ہے اور ذاتی بڑائی بھی اسی میں ہے سبحان اللہ ہے تیسرا درجہ حمل المصور له الاسماء الحسنى وہی اللہ ہے الخالق کو نقشہ تیار کرنے والا البار اس کو وجود میں لانے والا الم کی سیرت پہنانے والا حسنا اسی کے نام بابرکت ہیں یہ سب دے لہو اسی کو برکات دہندہ سمجھ رہا ہے سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں بسم اللہ